شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو طیاح نے بیان کیا انہوں نے حمران بن عبان سے سنا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ ایک خاص نماز پڑھتے ہو ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ہم نے کبھی آپ کو اس وقت نماز پڑھتے نہیں دیکھا بلکہ آپ نے تو اس سے منع فرمایا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مراد عصر کے بعد دو رکعت نماز سے تھی جسے اس زمانے میں بعض لوگ پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھیاسٹھ